والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں جیسے کہ جمعہ کی نماز میں میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے جو ہماری امت یعنی امت محمدیہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے اگلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا تھا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے باب میں مفسرین کرام نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے سورج کی روشنی ان کے بدن پر پڑی تو چونکہ وہ جنت سے آئے ہوئے تھے اور سورج کی روشنی جب ان کے بدن پر پڑی ہے تو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا بدن کالا پڑ گیا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے دعائیں کرنے لگے تھرٹی ڈیز اور تھرٹی نائٹس تک حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آدم اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بدن میں پھر سے نورانیت آ جائے تمہاری سیاہی ختم ہو جائے تو تین دن کے لیے روزے رکھ لو مہینے کی تیرہ تاریخ کو چودہ تاریخ کو اور پندرہ پندرہ تاریخ کو جس کو ہم ایام بیس کہتے ہیں تو مہینے کی تھرٹین ففٹین کو ان تین دنوں کے لیے روزہ رکھ لو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھنا شروع کیا تیرہ تاریخ کو روزہ رکھا روایتوں میں منقول ہے تیرہ تاریخ کو روزہ رکھا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے سر سے لے کر پیٹ تک کی ساری سیاہی کو ختم کر دیا اور اور اس میں نورانیت نصیب فرما دی چودہ تاریخ کو پھر روزہ رکھا روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ سے لے کر گھٹنے تک کی سیاہی کو ختم کر دیا اور نورانیت نصیب فرما دی پندرہ تاریخ کو پھر روزہ رکھا جب پندرہ تاریخ کو روزہ رکھا اس کی برکت سے ان کے پورے بدن کی سیاہی ختم ہو گئی اور پورا بدن ان کا نورانی بن گیا اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آدم آج کے بعد سے ہم تمہاری ذریت پر ہر مہینے کے تین دن تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو ہم تمہاری ذریت پر روزے کو فرض قرار دیتے ہیں تو گویا ہر مہینے میں تین دن بارہ مہینے میں تھرٹی سکس ڈیز چھتیس دن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی ذریت پر روزے کو فرض قرار دیا ایک روایت تو یہ مل رہی ہے اور دوسری روایت میں یہ منقول ہے کہ یہ 36 ڈیز تھے اس کے علاوہ محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ فرض کر دیا گیا 37 ہو گئے اور راؤنڈ دا ایئر دوسرے تین روزے فرض کیے گئے اس طرح چالیس روزوں کو فرض کیا گیا یہ آدم علیہ السلام کی ذریت پر روزے فرض ہوئے تھے لیکن بعد میں جب زمانہ گزرتا گیا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا گیا اور یہاں تک کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا تب یہ اعلان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو روزے قبل میں رکھے جاتے تھے اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا ہے رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض ہے لہذا اگر محمد محرم میں پہلے روزہ رکھتے تھے اب وہ فرض نہیں رہا وہ سنت رہا اگر ایام بیس کے پہلے روزے رکھے جاتے تھے اب وہ نفل کے درجے میں آ گئے اسلام میں آنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اخیر میں یہ فائنل کر دیا گیا کہ اب امت محمدیہ پر صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں روزے کو فرض کیا گیا ہے چنانچہ روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر دن میں روزوں کو فرض کر دیا رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے تراوی کو سنت کر دیا اور یہ انعام نصیب فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے نفل پڑھو گے فرض اس کا ثواب ملے گا اور فرض ادا کرو گے تو ستر فرضوں کا ثواب نصیب ہوگا تو یہ ہے وہ مبارک مہینہ جس میں میں اور ہم اور آپ ہم سب آج اپنا پہلا روزہ رکھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے لاسٹ ایئر بھی رمضان کا مہینہ آیا تھا اور لاسٹ ایئر بھی ہم نے روزے رکھے تھے لیکن آج خود سوچو کتنے ہمارے بھائی کل ہمارے ساتھ میں تھے آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے کتنی ہماری بہنیں تھیں کل ہمارے درمیان میں تھی آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے گویا کتنے لوگ تھے جنہیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اللہ کو وہ پیارے ہو گئے یہ مہینہ ہمیں ملا ہے اور ہمیں نہیں معلوم یہ رمضان ہم پورا کر پائیں گے یا نہیں اور آئندہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں گویا یہ وقت ہے ایسا قیمتی وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوا ہے اس کی ہم جتنی قدر کر لیں گے جتنی عبادت کر لیں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے گا ایک بڑی پیاری روایت آپ کو میں سناؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے اور معراج کا پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اس سفر میں سدرت المنتہا پر پہنچے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا عند جنت جن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر کے لیے گئے اور معراج کا واقعہ بڑا تفصیلی ہے جو میں نے معراج کے موقع پر آپ کو سنایا تھا اس وقت یہ بیان کرنا چاہتا ہو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرت المنتحہ پر تھے حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کو ایک عجیب و غریب چیز بتاتا ہوں بلکہ روایت کے الفاظ ہے علم اراک شیئن بدیا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دو تو کیا میں آپ کو ایک انوکھی چیز نہ بتلاؤں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے وہ فرمایا ملکم من الملائکہ میں آپ کو ایک فرشتہ بتلانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے جبرائیل اس میں انوکھی بات کیا ہے تم تو سارے فرشتوں کے سردار ہو جب تمہیں دیکھ لیا تو ایک عام فرشتوں کو فرشتے کو دیکھنے میں تعجب کی کیا بات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام وسلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تو اسے دیکھ لو وہ بڑا عجیب و غریب فرشتہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام وسلام انہیں لے کر گئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں قریب گیا تو سدرت المنتہا کے پیچھے کی جانب میں نے ایک فرشتے کو دیکھ دیکھا اتنا لمبا فرشتہ اتنا لمبا فرشتہ کہ ایسا اور طویل فرشتہ میں میں نے زندگی کبھی نہیں دیکھا تھا میں حیران ہو گیا اسے دیکھ کر میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل فرشتہ تو تم نے دکھلا دیا یہ اتنا لمبا ہے میں اس سے ملاقات کیسے کروں گا روایت کے الفاظ ہے ہی میں اس سے ملاقات کیسے کروں گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی براق پر سوار ہو جائیے وہ میراج کے لیے جو سپیشل سواری تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق میں بٹھا دیا گیا اور براق آپ کو اوپر لے کر گیا یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس فرشتے کے قریب ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا اس سلام کیا فرشتے نے سلام کا جواب دے کر کہا من انتا آپ کون ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد ہوں یہ سننا تھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ لمبا فرشتہ اتنا خوش ہو گیا وہ جھومنے لگا اور کہنے لگا انتظر کا میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا ایک مدت سے آپ کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری آپ سے ملاقات کروا دی اور اس کے بعد میں وہ بَيْنَ عَيْنَئِ وہ فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسا دے دیا اس کے بعد میں وہ فرشتہ کہنے لگا اب شریا محمد اب شریا محمد اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری ہے آپ کے لیے خوشخبری ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی خوشخبری دے رہے ہو کیا معاملہ ہے تو اس فرشتے نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بتلایا ہے جب قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا ہر نبی نبی کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا جائے گا نبی اپنے امتی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر نبی اپنے امتی کو لے کر ایک کنارے پر ایک کونے پر کھڑے ہو جائیں گے اور بالکل درمیان میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کھڑا کرے گا اور آپ کے قریب میں آپ کے امتی کھڑے ہوئے ہوں گے آپ بالکل درمیان میں ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب یہ آپ کے امتی کھڑے ہوئے ہیں تم جس کی طرف اشارہ کر دو گے میں اس کی مغفرت کر دوں گا آپ کے امتیوں میں جس کی طرف تم نے اشارہ کیا میں مغفرت کر دوں گا انہیں جنت نصیب کر دوں گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرشتے بیان کر رہے ہیں یہ آپ کی شان ہوگی اور اس کے بعد اس فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیا تم نے یہ دیکھا یہ میرے سامنے ایک صندوق پڑا ہوا ہے صندوق باکس کو کہتے ہیں بڑے باکس کو کہا جاتا ہے آپ نے دیکھا یہ صندوق میرے قریب پڑا ہوا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے اس صندوق میں کیا ہے اس باکس میں کون سی چیز اس میں رکھی ہوئی ہے تو فرشتے نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں میں سے جو امتی روزہ رکھ لیتے ہیں آپ کے امتیوں میں سے جو امتی روزہ رکھ لیتے ہیں اور جن کے روزوں کو اللہ قبول کر لیتا ہے اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان امتیوں کے نام کو اس صندوق میں جمع کروا دیتا ہے یہ وہ پیارا صندوق ہے جس میں ان امتیوں کے نام موجود ہے جنہوں نے روزہ رکھا جن کے روزوں کو آپ نے قبول کر لیا اللہ تبارک و تعالی اسے اس صندوق میں جمع کروا دیتے ہیں اور آگے اس فرشتے نے فرمایا جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہو وہ فرشتہ کہتے ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم الاولون یدخلون الجنت بغیر حساب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام آ رہے ہیں آپ کے امتی روزہ رکھتے ہیں روزہ قبول ہوتا ہے نام ادھر آتا ہے اسے اندر جمع کیا جاتا ہے قیامت تک اسے اسے بھرتا بھرتا دیا جائے گا میں بھرتا رہوں گا اس میں نام آتے رہیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت قائم ہو جائے گی اللہ اعلان فرمائیں گے کہ جن لوگوں کے نام اس صندوق میں موجود موجود ہے یہ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اس سے میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ کہ یہ روزہ جو ہم نے رکھا ہے اللہ کو کتنا پیارا ہے اللہ کتنا پسند فرماتے ہیں اگر ہمارے یہ روزے قبول ہو گئے تو روزے کی برکت یہ ہوگی کہ ان روزے داروں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک باقاعدہ دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے یہ دروازہ دروازہ کھولا جائے گا اور روزے داروں کو صرف اور صرف روزے داروں کو یعنی روزے سے محبت کرنے والوں کو روزے میں برابر پابندی کرنے والوں کو اللہ اس در دروازے سے انٹری دے گا اور وہ اس طریقے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے بہرحال یہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے وہ حدیث قدسی بڑی مشہور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں لی اجزی بھی کہ میرا بندہ تو روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میرے بندے کو روزے کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا یہ غور کرنے کا مقام ہے جیسا کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں یہ میرے بندے نے نماز پڑھی ہے ذرا اس کے کانسنٹریشن کو کیلکولیٹ کرو اس کے اخلاص کو کیلکولیٹ کرو دیکھو یہ کتنے انہیں نماز پڑھتا تھا اور اس کے مطابق اس اس اس اس کو ثواب ثواب کا کا لکھو اور کے نام میں لکھ دیا جائے وہ صدقہ دیتا ہے فرشتوں کو آرڈر دیا جاتا ہے کیلکولیٹ کرو اور اس کے نام اعمال میں لکھ لو وہ زکوات دیتا ہے فرشتوں کو آرڈر دیا جاتا ہے کیلکولیٹ کرو اور اس کے نام اعمال میں لکھ لو لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ روزہ رکھے گا تو اے میرے اسے اسے تم نہیں کرو گے میں خود بدلا دوں گا اور جب اللہ تبارک و تعالی بدلا دیں گے تو اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے بھائی اگر آج میرے پاس کوئی پیسے مانگنے آ جائے میں بہت بہت تو اسے پانچ دس پاؤنڈ دے دوں گا کسی مالدار کے پاس گیا وہ ہنڈریڈ پاؤنڈ دے دے گا کسی اور کے پاس گیا وہ فائیو ہنڈریڈ پاؤنڈ دے دے گا اور ہو سکتا ہے کہ کسی کنگ یا کوئن کے پاس گیا تو وہ لاکھوں کی تعداد میں دے دیں گے ہر اپنی حیثیت سے مال دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ تو میں خود عطا کروں گا تو اللہ کی جیسی شان ہے ویسا اس کا انعام ہوگا اس سے ہم اندازہ لگائے کہ روزے کے لیے جو اللہ نے ثواب رکھا ہے ہے وہ ثواب کتنا عظیم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی سپیشلٹی یہ ہے کہ اس کا اس کا ثواب اللہ خود دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لیسا فی صوم ریاؤن روزے میں ریاکاری نہیں ہوا کرتی ساری عبادتوں میں ریاکاری آ جاتی ہے نماز پڑھ رہا ہے دیکھا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو نماز اور سلو کر دی اور لمبی کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں نمازی ہوں زکات دے رہا ہے صدقہ دے رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ نہیں دیکھتے تو جس کو دے رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کو صاحب صاحب اور سر سر کر کے بلاتا ہے اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے حج کے لیے چلا گیا ساری دنیا کہتی ہے حاجی صاحب آ گئے حاجیانی صاحب آ گئے پھر ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر سب کہیں گے ہم نے روزہ رکھا ہم مان لیں گے اگر سب کہیں گے ہم نے روزہ نہیں رکھا ہم یہ بھی مان لیں گے کیونکہ روزہ کسی کا دکھائی نہیں دیتا ہے ایک آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا ہے آدھا اندر ڈال دے آدھا باہر ڈال دے کون دیکھنے کے لیے گیا اس میں ریاکاری کا سوال ہی نہیں ہے لیکن ہر روزے دار جانتا ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے لیکن جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے میرا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے اسی کو راضی کرنے میں نے روزہ رکھا ہے اگر میں چیٹ کروں گا میں پانی اندر ڈال دوں گا دنیا مجھے روزے دار کہے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا تو اس بنا پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے لہذا میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ نصیب کروں گا یہ اتنی بڑی عبادت ہے جس کو ہم اور آپ شروع کر چکے ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پورے مہینے پر اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں ہم خود سوچے کہ ہمارے گیارہ مہینے کیسے گزرے ہیں کتنے گناہ کیے کیسے کیسے کام ہم نے انجام دیے ہیں لاش رمضان میں رو رو کر دعائیں مانگتے تھے روزے ہم نے رکھے تھے لیکن جہاں رمضان کا مہینہ چلا گیا ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ میری اپنی لائف کیسے گزری ہے یہ ایک موقع ہمیں مل گیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کو بازار میں بیچنے کے لیے لایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے تو لوگ بڑی بڑے بڑے بڑے دام لگا رہے تھے کوئی گولڈ لے کر آیا کوئی سلور لے کر آیا کوئی ڈائمنڈز لے کر آیا یہاں تک کہ کوئی اپنے بزنس کا سامان لے کر آیا اور بڑے بڑے بزنس مین اور تاجر اور اس زمانے کے جو ملٹی ملینرز تھے وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے گئے ان سارے لوگوں میں ایک بوڑھی عورت بھی گئی اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے وہ دھاگا لے کر گئی تھی تھریڈ لے کر وہ تھریڈ لے کر گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جب وہ وہاں پر پہنچی اور سارے خریدار وہاں پر موجود تھے تو یہ بوڑھی اماں تھریڈ لے کر پہنچی ہے اور تھریڈ کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتی ہے تو کسی نے کہا کہ اماں جان یہ تم دھاگا لے کر آئی ہو تھریڈ لے کر آئی ہو اس کے بدلے میں یوسف کو خریدنا چاہتی ہو ارے کیسے خرید پاؤ گی یہ بڑے بڑے ملٹی ملینرز یہاں پر موجود ہے جو یہاں پر گولڈ سلور اور ڈائمنڈز لے کر آئے ہے تم کیسے دھاگے کے بدلے میں خرید پاؤ گی بڑھیا نے کتنا پیارا جواب دیا جواب دیتی ہے ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں دھاگے کے بدلے میں نہیں خرید پاؤں گی اس دھاگے کی تھریڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور مجھے یقین ہے میں یوسف علیہ السلام کو کبھی بھی خرید نہیں سکتی ہوں مصر کی بازار میں لیکن کل جب ہسٹورینز اور مورخین نام لکھیں گے ان لوگوں کا کہ جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے گئے تھے تو ان ناموں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے گا کہ جب مورخین نام لکھیں گے تو میرا نام بھی لکھ دیا جائے گا بالکل یہی حال میرے بھائیوں ہمارا ہے کہ جیسے روزہ رکھنا چاہیے جو عبادت کرنی چاہیے ہمارے پاس نہیں ہے جو صحابہ نے روزہ رکھا تابین نے روزہ رکھا اولیاء اللہ نے روزہ رکھا بزرگوں نے روزہ رکھا وہ جو عبادت کر کے گئے ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کم از کم دھاگے کے بقدر ہمارا یہ رمضان کا مہینہ تو ایسا ہم لے کر چلے جائے کہ کل جب وہ لسٹ تیار کی جائے کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی اور رمضان کی قدر کی تھی تو ہم غریبوں کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہو جائے اسی نیت کے ساتھ میں ہم اپنے روزے رکھے اور جیسے میں نے جمعہ کے وقت بھی کہا کہ خاص طور سے اپنی زبان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے روزہ ہے لمبا روزہ ہے کبھی غصہ آ جائے گا کبھی سامنے والے کو غصہ آ جائے گا اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا حضور کے الفاظ ہے کوئی تمہیں گالی دے کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دینا ان نمرو ان سائمون ارے میرے بھائی میں روزے دار ہو میں روزے کی حالت میں ہو میں تیرے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے اور ایک خاص بات جو میں نے ایک ہفتے پہلے بھی جمعہ کے وقت میں پھر ریپیٹ کر دو کہ دیکھو دو گھڑی اس رمضان کے مہینے میں بڑی پیاری ہے دو گھڑیاں رمضان کے مہینے میں بہت پیاری ہے ایک تو گھڑی ہے تحجد کی گھڑی کہ جب آپ سہری کرنے کے لیے اٹھی رہے ہو تو تھوڑا جلدی سے اٹھ جاؤ اور تحجد کی دو رکعت چار رکعت آٹھ رکعت جتنا آپ سے ہو سکے لیکن حدیث میں آتا ہے جتنی بھی نماز پڑھو اس کی پابندی کرو یہ نہ ہو کہ پہلی تحجد تو بارہ رکعت کی پڑھی دوسری میں آٹھ پر گیا تیسری میں چار پر گیا اور چوتھے دن تحجد کے وقت میں سو گیا ایسا نہ ہو ایک معمول بنا لو کہ چلو زیادہ نہیں میں اونلی فور رکعت نماز ڈیلی سہری کرنے سے پڑھ لوں گا یہ قبولیت کی گھڑی ہے اللہ قبولیت کے فیصلے فرماتے ہیں اس اپورچونٹی کو کرنا نمازوں کی پابندی کے ساتھ چار رکعت کم از کم آج نیت کر لو انشاءاللہ تعالی روزانہ سہری کرنے سے پہلے تحجد کے وقت میں میں پڑھ لوں گا یہ چار رکعت آپ پڑھو گے آج اس کا پتہ نہیں چلے گا لیکن جب قیامت آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا جب اللہ کے یہاں پر اس کا بدلہ ملے گا تب احساس ہوگا کہ کاش میری پوری ہی عبادتوں میں گزر جاتی تو ایک تو یہ گھڑی ہے اور دوسری گھڑی ہے افطار سے پہلے کی گھڑی یہ بڑی قیمتی گھڑی ہے بڑی پیاری گھڑی ہے عام متن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اثر کے بعد میں تلاوت کر کے ہم تھک جاتے ہیں اور اب جو آخری گھڑیاں باقی رہتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ گھڑی ہوتی ہے ہمارا وقت باتوں میں نکل جاتا ہے ہمارا وقت اسی طرح مجلسوں میں نکل جاتا ہے اس کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ کم از کم افطاری سے ٹین منٹس پہلے فائیو منٹس پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ مانگو قسم خدا پاک کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشی کے وقت نصیب ہوتے ہیں اس میں ایک وقت افطاری کا وقت ہے کہ افطار بھی کرنے والا ہے روزہ بھی مکمل ہونے والا ہے اور روزے سے پہلے اللہ قبولیت کے فیصلے بھی کرنے والا ہے اس بنا پر میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ ہے آج پہلا روزہ ہے آپ خود دیکھیں گے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ چلا جائے گا آج آج پہلے دن نیت کر لو انشاءاللہ تعالی میں نمازوں کا اہتمام کروں گا میں عبادتوں کا اہتمام کروں گا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں جیسی رمضان میں عادت ڈالو گے اللہ سال بھر ویسے ہی کام کروائے گا یہ رمضان کی برکت ہے رمضان میں تحجد کا اہتمام ہوگا رمضان میں تلاوت کا اہتمام ہوگا رمضان میں بد نظری سے بچے گا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سال بھر نے کیا کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے اور اخیر میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرو کہ دیکھو یہ تیس دن یا انتیس دن ہی ہمارے پاس ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے گویا بالکل ہمارے تمہارے لیے یہ موقع رکھا ہے کہ یہ انتیس یا تیس دن میں نے تمہیں دے دیے ہیں حاصل تمہیں کرنا ہے حاصل تم جتنا کرو گے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہمارے بہت سے نوجوانوں کو آج کل میں دیکھتا ہوں گف گیف کے پیچھے کافی پاگل ہو چکے ہیں جس کو دیکھو وچ سیم ہے ڈو یو ہیو گف گیف گف گیف دارالعلوم میں اسکول میں اور جہاں پر بھی مدرسے میں میں دیکھتا ہوں ہر ایک کے پاس گف گیف ہے اور یہ گف گیف والے بھی بڑے ہوشیار ہیں انہوں نے انسینٹیو رکھا ہے کہ add a to our network ہم تمہیں اتنی پوائنٹس دیں گے دوسرا انسینٹیو ہے کہ اگر تم نے کوئی ہیلپ فل پوسٹ کمیونٹی میں ڈال دی ان کا فورم میں گف گیف والوں کا اگر تم نے کوئی ہیلپ فل پوسٹ ڈال دی تو ہم تمہیں پوائنٹس دیں گے اور ان پوائنٹس کے ذریعے سے ان بچوں کو ایئر ٹائم کریڈٹ مل رہی ہے اس لیے عام متنم دارالعلوم کے ماحول میں اور مدرسے میں اور سکولوں میں میں دیکھتا ہوں کہ ہر بچہ بس گف گیف کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ سم لو اور لوگوں کو ممبر بناؤ اور ایک دوسرے کی تشکیل میں لگے ہوئے کہ یہ کمان بھی اے ممبر آف گف گیف اس کو گف گیف کا ممبر بنائے گا اس کو فائیو پاؤنڈ ملیں گے اس کو پوائنٹس ملے گی اس کی ٹائم کریڈٹ بڑھ جائے گی اسی طریقے سے اس کے فورم میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو ہیلپ فل پوسٹ بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کے پرابلم سالف کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہیں پوائنٹس مل رہی ہے اور یہ ساری پوائنٹس جمع کر کے اپنی ہیر ٹائم کریڈٹ کو بنا رہے ہیں یا پھر پے پال سے کیش نکال رہے ہیں یہ ہمارے نوجوانوں میں آج کافی چلا ہوا ہے جب میں نے یہ سنا اور میں نے دارالعلوم وغیرہ میں معلوم کیا تو میں نے کہا کہ جیسے گف گیف نے ایک انسینٹیو دے دیا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ بھی ہمیں انسینٹیو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ انسینٹیو آ گیا ہے کہ دیکھو وہاں تم جتنا لوگوں کو گف گیف کی طرف دعوت دیتے رہے جتنا لوگوں کو ہیلپ کرتے رہے تمہاری پوائنٹس بڑھتی گئی تمہارا ٹائم کریڈٹ بڑھتا گیا یہ رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی مہینہ ہے جتنا لوگوں کو مسجدوں میں لے کر آؤ گے جتنا لوگوں کو دعوت دو گے جتنا لوگوں کو اچھی باتیں بتلاؤ گے جتنی تم نے کیا کرو گے جتنے تم لوگوں کے لیے ہیلپ فل بنو ہو گئے وہاں فورم پر ایک ہیلپ فل پوسٹ اس نے بھیج دی کسی کا پرابلم سالو کر دیا گیف گیف نے فوراً اسے پوائنٹس بھیج دی یہاں پر اگر تو نے کسی غریب کی مدد کر دی کسی کو افطار کروا دیا کسی کا کیٹریک آپریشن کروا دیا کسی غریب لڑکی کی شادی کروا دی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بھی یہ انسینٹیو لگائے ہوئے ہیں کہ میرے بندے یہ تو وہ مارکیٹ ہے کہ ایک فرض کو کرے گا تجھے ستر فرضوں کا سب ثواب ملے گا اور پھر شب قدر جب آ جائے تب تو اللہ کی رحمتوں کا کیا کہنا تو بہرحال میرے بھائیوں ہمارے نوجوانوں یہ اپورچونٹی ہے اپنے کریڈٹ کو بڑھانے کی اپنا جتنا بیلنس بڑھانا چاہو یہ بڑھا لیجئے یہ ایسی چیک بک اللہ نے دی ہے جو بالکل بلینک ہے ہمیں اس کے اندر فل کرنا ہے فگر کو جتنا فگر فل کرو گے اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ دے کر رہے گا بس اللہ اس ماہ مبارک کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمال کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین